www.attableek.com The Reviver of Iman پہلے بخاری شریف کی ایک حدیث عرض کرتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يحسر القراد عن جبل من ذهب يقتتل عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون فيقول كل رجل منهم لعلي أن أكون أنا أنجو وفي رواية يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ فرات ندی میں سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جاوے یعنی قیامت سے پہلے پہلے فرات ندی میں سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا ندی اس پہاڑ کو ظاہر کرے گی یہ فرات ندی بغداد عراق سے بہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ ندی کا پانی سوکھ جائے گا اس وقت تو فرات ندی کے اندر پانی ہے لیکن قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ پوری ندی کا پانی سوکھ جائے گا اور اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا جب سونے کا پہاڑ نکلے گا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگ آپس کے اندر لڑائی کریں گے اور اس لڑائی میں اتنی کثرت سے لوگ مارے جائیں گے کہ سو میں سے ننانوے آدمی قتل کر دیے جائیں گے اندازہ لگاؤ کہ یہ ہر سو میں سے ننانوے کی مقدار ہے یعنی کہ ٹوٹل سو مریں گے سو لوگ لڑیں گے اور ننانوے مریں گے اور ایک زندہ رہے گا بلکہ جتنے لوگ لڑنے کے لیے جائیں گے وہ سونے کا پہاڑ حاصل کرنے ان میں ہر سو میں ننانوے مریں گے اور صرف ایک آدمی اس میں سے زندہ بچے گا کیسا عجیب دور آئے گا فتنے کا گویا نائنٹی نائن پرسینٹ آدمی مر جائیں گے اور ایک پرسینٹ انسان اس کے اندر زندہ رہیں گے اور یہ لڑائی صرف سونے کے خاطر ہوگی ہر آدمی لڑائی میں جب آگے بڑھے گا تو یہ لالچ کرے گا کہ شاید میں بچ جاؤں اور میرے ہاتھ میں سونا آ جائے باقی سب لوگ مارے جاوے یہی ہوتا ہے دنیا میں ہر موقع پر کہ سامنے والے آدمی ناکام ہو جاوے میں کامیاب ہو جاؤں سامنے والا آدمی مر جاوے میں زندہ رہ جاؤں تو حضور نے کتنی زبردست پیشین گوئی فرمائی کہ جو بھی آدمی وہ پہاڑ کا سونا لینے کے لیے آگے بڑھے گا تو ہر ایک کی دل کی آرزو یہ ہوگی کہ سامنے والے مر جاوے اور میں زندہ بچ جاؤں اور میں وہ سونا حاصل کر کے کامیاب ہو کر کے آؤں کتنا یہ گرس پرست انسان ہے کہ ایک سونے کے لیے دوسرے کی موت کی آرزو کرے گا اور اپنی زندگی کی تمنا رکھے گا ایسی گرس پرستی کا دور آئے گا اللہ ہماری حفاظت فرمائے آگے روایت میں ہے ہم مسلمانوں کو حضور نے نصیحت کی کہ اگر وہ سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے اور سونے کے خزانے کھل جاوے فرات ندی میں سے تو تم لوگ اگر وہ زمانہ پاؤ تمہاری زندگی میں فرات ندی وہ سونا ظاہر کرے تو تم اس میں سے کچھ مت لینا تم اس میں سے کچھ مت لینا اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیں حضور نے اپنی امت کو نصیحت فرما دی کیسے لڑائی جھگڑے والے خزانے کو لینے کے پیچھے مت دوڑنا آج کے دور میں بھی یہی ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے بھائی جو مال دولت آپ کو اطمینان کے ساتھ حاصل ہوئے اس میں جو اللہ نے سکون چین رکھا ہے وہ عجیب و غریب اللہ کی نعمت ہے دوسری دولت کہ جس کے اندر آدمی لڑائی جھگڑے کا ٹینشن لے رہے وہ کروڑوں روپیے کسی کام کے ہوا کرتے نہیں ہے ابھی کچھ دن پہلے ہمارے تعلق رکھنے والوں میں سے ایک صاحب کا معاملہ تھا تو میں نے اس بھائی کو ایسا پوچھا کہ آج سے بیس سال پہلے تم مہینے کے دس ہزار روپے کماتے تھے اور آج شاید مہینے کے دس لاکھ روپے کماتے ہوں گے لیکن بتاؤ دونوں زندگی میں سکون والی زندگی کون سی تھی تو انہوں نے اقرار کیا کہ واقعتا آپ نے صحیح سوال کیا بیس سال پہلے میں دس ہزار روپے کما کر جس سکون سے زندگی گزارتا تھا آج دس لاکھ روپے مہانہ بلکہ اس سے زیادہ کما کر کے بھی زندگی کا وہ سکون نہیں ہے سکون ختم ہو چکا وہ دولت کس کام کی جس دولت کے ساتھ آدمی کو سکون نہ ملتا ہو چین نہ ملتا ہو ہر وقت ٹینشن لگا رہتا ہو دولت کیا کام کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ایسی دولت کی ہرس اور لالچ سے ہم سب کے دلوں کو پاک کرنا دجال کی جو حدیث لمبی چوڑی چل رہی تھی اس میں یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ ہے بخاری شریف کی حدیث میں بھی ہے مسلم شریف اور دوسری کتابوں کی حدیث میں ہے تو میں یاجوج ماجوج کے متعلق کچھ پکی مستند مضبوط باتیں جو حدیث اور تفسیر میں آئی ہے وہ آپ کی خدمت کے اندر عرض کرتا ہوں قرآن میں بھی یاجوج ماجوج کا تذکرہ آیا ہے پہلے قرآن سے ان کا تذکرہ مختصر سنا تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے چالیس سال کی عمر میں نبی بنایا اعلان پھر تیرہ سال حضور مکہ میں رہے یہ چالیس سال جو حضور کی زندگی کے مکہ میں گزرے اس زمانے میں پورے مکہ کے اندر ایک آدمی بھی حضور کے اوپر جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکا کہ کبھی کسی معاملے میں حضور نے معمولی سا بھی جھوٹ بولا ہو کتنی بڑی بات ہے کہ چالیس سال کے اندر کوئی آدمی ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہ بولے اور پورے شہر کے لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو اور دوسری بات امانت داری کہ امانت داری ایسی تھی کہ چالیس سال کی زندگی میں کسی کی ایک پئی ایک روپیہ ایک گرہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت نہیں کیا اب حضور نے چالیس سال کی عمر میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو مکہ میں حضور کے اپنے خاندان کے لوگ بھی حضور کے دشمن ہو گئے آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے لیکن وہ آپس میں بات تو کرتے تھے بات یہ کرتے تھے کہ بھائی اس شخص نے یعنی حضور نے چالیس برس تک کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اب ایک دم سے وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ہم ان کی بات کو جھوٹا کہ کہ یہ بھی انصاف کی بات نہیں ہے کہ جو شخص چالیس برس تک سچا ہو اب ایک دم سے یوں کہوے کہ میں نبی ہوں اور اس کی بات جھوٹی ہوئے اور ہم اس کو جھوٹا کہوے یہ بھی غلط بات ہے تو ہمیں ان کی بات سچی ہے کہ غلط ہے اس کا ذرا امتحان اور اگزام لینا چاہیے پریشا لینی چاہیے تو یہ مکہ کے کافر آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم ان کی کیسے پریشا لے رہے اسی لیے کہ یہ تو سب ان پڑھ لوگ تھے امی لوگ تھے خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں سر جمعہ میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے امی لوگوں میں یعنی ان پڑھ لوگوں میں نان ایجوکیٹڈ ابڑ لوگوں کے اندر اپنے آخری نبی کو بھیجا تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو ابڑ لوگ ہیں ہم کیسے ایگزام لے رہے دیکھو یہ بھی ان کافروں کی انصاف کی بات ہے کہ وہ ابھڑ تھے جانتے نہیں تھے تو اپنے آپ کے لیے اتنا تو سوچتے تھے کہ ہم ابڑ ہو کر کسی کا امتحان اور کسی کی پریشا اور کسی کا ایگزام نہیں لے سکتے اور آج تو انگوٹھا چاپ لوگ بھی ایگزام لینے بیٹھ جاتے ہیں دور ایسا دنیا میں آ چکا ہے عجیب یہ بھی ایک فتنے کی باتیں ہیں تو کہا کہ اب ان کا ایگزام اور امتحان کیسے لے رہے تو کہا مدینہ کے اندر یہودی لوگ رہتے ہیں جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پاس آسمانی کتاب ہے اور آسمانی کتابوں کا علم ہے جنان ہے ان کے پاس وہ تورا انجل پڑھتے ہیں تو ذرا ہم یہودی لوگوں کا کانٹیکٹ کرے اور ان کے پاس ہم کچھ سوالات سیکھے کہ وہ ہم کو کچھ سوال بتاوے اور وہ سوال لا کر کے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے تو کچھ ان کا سچا امتحان ہو سکتا ہے تو مکہ کے کچھ ہوشیار لوگ باقاعدہ سفر کر کے اس زمانے میں مکہ سے مدینہ گئے اس زمانے میں مکہ سے مدینہ کم سے کم آٹھ دن جانے میں اور آٹھ دن آنے میں لگتے تھے ایسا سفر تھا اس زمانے میں تقریباً تو یہ لوگ باقاعدہ سفر کر کے گئے اور مدینہ کے یہودیوں کی ملاقات کی اور ان یہودیوں کو یوں کہا ہمارے یہاں ایک محمد نام کا ہمارے خاندان کا آدمی اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتلاتا ہے بتاؤ کہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہم اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ وہ سچی بات کہتے ہیں کہ جھوٹی بات کہتے ہیں تم ہم کو کچھ راستہ بتاؤ کہ جس سے ان کا سچا اور جھوٹا ہونے کا پتہ لگ جائے تو یہودیوں نے تین سوال بتلائے کہ لو ہم آپ کو تین سوال سکھاتے ہیں یہ ان کو پوچھنا اگر یہ تینوں سوال کے عجیب بات کہی یہودیوں نے کہ یہ تینوں سوال کے جواب دے دے رہے تو سمجھنا کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہیں تینوں سوال کے جواب دے دے رہے پورے پورے تو سمجھنا کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہے اور تینوں سوال کے جواب نہ دے سکے تو بھی سمجھنا کہ اللہ کے نبی نہیں ہے عجیب بات یہودیوں نے کہی تینوں کے صحیح جواب دے تو بھی نبی نہیں اور تینوں کے جواب نہ دے تو بھی نبی نہیں تین میں سے دو سوال کا پورا جواب دے اور ایک سوال کا جواب نہیں دے رہے تو سمجھنے کا کہ وہ اللہ کے نبی ہے عجیب و غریب انہوں نے سوال سیکھا ہے پہلا سوال پندرہویں سپارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور باقی دو سوال جواب پندرہ اور سولہ سورہ کہف کے اندر ہے پہلا سوال یہ تھا وما اوتيتم من العلم الا قليلا پہلا سوال یہ تھا کہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں یا آتما روح یہ کیا چیز ہے اس کا جواب دو ہم کو دیکھو یا ایک بات میں آپ کو عرض کروں کسی کو سوال جب کرو تو سوال کرنے کی نیت سامنے والے کا امتحان نہیں ہونا چاہیے بلکہ سوال کا مقصد عمل ہونا چاہیے کسی بھی عالم دین کو مفتی صاحب کو فتویٰ پوچھنے جاؤ تو نیت دل میں رکھو کہ ہم کو سوال کا جواب ملے گا اور ہم انشاءاللہ اس پر عمل کرنے والے بنیں گے یہ مقصد ہونا چاہیے تو ایک سوال روح کے بارے میں دوسرا سوال کیا سات نوجوان جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے شیر سے بچنے کے لیے غائب ہو گئے تھے ان کا کیا واقعہ ہے اور تیسرا سوال کیا تھا ذلکرنین بادشاہ کے بارے میں یہ تین سوال انہوں نے کیے آ کر ان کو سکھائے تو یہ کافر جو گئے تھے وہ تو بہت خوش ہوئے بہت خوش ہوئے اب پتا چل جائے گا کہ یہ واقعی سچے نبی ہے کہ بناوٹی نبی ہے خوشی خوشی سفر کر کے مکہ آئے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن پوچھنے کے لیے آئے کہ یہ تین سوال کا ہم کو جواب دو تو حضور نے کیا فرمایا حضور کو تینوں سوال کے جواب معلوم نہیں تھے حضور کو یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جبرئی امین آئیں گے اور جبرائیل لا کر کے مجھے تینوں سوال کے جواب سکھلا دیں گے اور میں جواب بتا دوں گا تو انہوں نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ کل آنا میں کل تم کو جواب دے دوں گا لیکن حضور انشاءاللہ اللہ کہنا بھول گئے کہ کل آنا میں انشاءاللہ تم کو جواب دوں گا یہ انشاءاللہ اللہ پڑھنا بھول گئے کل آ گئے لیکن جبرائیل آئے ہی جواب لے کر اللہ تعالی کے یہاں سے بعض روایت میں ہے کہ کل تو کیا پندرہ دن ہو گئے جبرائیل نہیں آئے بعض روایت میں کہ ایک مہینہ ہو گیا چالیس دن گزر گئے جبرائیل آئے اور پورے مکہ والے خوش ہو رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں دیکھو دیکھو اپنے آپ کو نبی کہتے تھے نا ہمارے تین سوال کا جواب بھی نہیں دے سکے پتا چل گیا نہیں کیسے نبی ہے خوب خوش ہو رہے ہیں تالیاں بجا رہے ہیں لمبا زمانہ دس دن پندرہ دن مہینہ چالیس دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت ذبریل امین تشریف لائے اور سب سے پہلے قرآن کی آیت سنائی ولا ان اللہ اللہ نبی آئندہ جب کسی کو آپ کسی بات اور کام کا وعدہ کرو تو انشاءاللہ کہہ کے وعدہ کرنا وہ جو تم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا نے اسی لیے ہم تمہارے پاس نہیں آئے اب آئندہ کے لیے طے کرو کہ انشاءاللہ اللہ بول کے جواب دیں گے یہ حضور کو تعلیم دی اور قیامت تک آنے والے ہم مسلمانوں کو بھی سبق مل گیا کہ کسی بھی کام کا وعدہ کرو تو انشاءاللہ اللہ کہہ کر کے وعدہ کرو اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوا کرتی ہے پھر تینوں سوال کے جواب سنائے اپنا مقصد ہے تیسرا سوال اور جواب ویس القا منزل کرنے کے لوگ ذلکرن بادشاہ کے بارے میں بھی آپ سے سوال کرتے ہیں اب ذلقرن بادشاہ کے تین سفر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا پہلے دو سفر بھی اپنے کو نہیں لینا اپنا تعلق ہے تیسرے سفر کے ساتھ اسی سفر سے یاجوج ماجوج کا قصہ متعلق ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے سولہویں سپارے کے اندر حضرت ذلقرنین بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کا زمانہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور یاد رکھو اس دنیا میں دو مسلمان بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی اور دو کافر کل چار بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی کافر میں ایک ہے نمروز جس کی لڑائی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی تھی دوسرا بخت نصر جس نے فلسطین میں مسجد اقسا بھی جلائی تھی یہ دو کافر بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا کے اندر حکومت چلائی بعض اس میں سکندر کو بھی شامل کرتے ہیں لیکن سکندر کا مسئلہ پورا الگ ہے ان کے ایمان کا یا ایک ایمان پر نہیں تھے وہ پوری بحث الگ ہے دو مسلمان بادشاہ ایک حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ یہ دو مسلمان بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی اس میں حضرت ذلقرن کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر بیان فرمایا انہوں نے پہلا سفر کیا دنیا کی مغرب جانب میں پشچم دشا میں اور پشچم دشا میں دنیا کے اخیر تک پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم کی پھر دوسرا سفر کیا مشرق پورو دشا میں اور پورو دشا میں جہاں دنیا ختم ہوتی ہے وہاں تک سفر کر کے اسلامی حکومت قائم کی اب تیسرا جو ان کا سفر ہوا وہ کدھر ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھل کر کے بیان نہیں فرمایا لیکن اندازہ ایسا ہے کہ دنیا کے اندر جو شمال کا علاقہ ہے دکشن کی جانب کا ان علاقوں کے اندر حضرت جرزل کرنین کا یہ تیسرا سفر ہوا ہوگا اس تیسرے سفر میں حضرت ذلکرنیم سفر کرتے کرتے کرتے ایک علاقے میں پہنچے اللہ تعالیٰ فقران میں فرماتے ہیں وہاں کی پبلک اور قوم ایسی تھی کہ وہ حضرت ذلکرنین کی زبان اور بھاشا کو سمجھتی نہیں تھی اور ذلکرنین ان کی بھاشا کو سمجھتے نہیں تھے یہ بولے ان کی سمجھ میں نہیں آوے یہ بولے ان کی سمجھ میں نہیں آوے تو پھر وہ ٹرانسلیٹر کو بلایا گیا انٹرپرنٹر کرنے والے جو ان کی بات کا ادھر ترجمہ کرے ادھر کی بات کا ادھر بھاشانتر کرے ان کے ذریعے سے بات شروع ہوئی جب بات شروع ہوئی تو وہاں کی پبلک نے حضرت ذلکرنین کی طاقت دیکھی کہ یہ تو بہت بڑے بادشاہ ہے ان کا لشکر بھی بہت بڑا ہے ان کے ہتھیار بھی بہت بڑے ان کا سامان بھی بہت بڑا ہے تو وہاں کی پبلک نے حضرت ذلکرنین کو اپنی ایک تکلیف بتائی کہ ہماری ایک بہت بڑی تکلیف ہے آپ آئے ہو تو ہماری اس تکلیف کو دور کر دو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بادشاہوں امیروں حکومت چلانے والوں کے سامنے پبلک اپنی تکلیف کی رجوعات کرتی ہے اور حکومت والے اپنی پبلک اور جنتا کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ کوشش کرے اور دور کر دے گے یہ قدیم زمانے کا رواج ہے پرانا دستور ہے تو ان کی بڑی تکلیف کیا تھی جو اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی قالوا يا مفسدون في حضرت یہ جو ہمارا شہر ہے یہاں کا نقشہ آپ دیکھ رہے ہو ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ دونوں پہاڑ تو بہت اونچے ہیں پہاڑ پہ چڑھ کے کوئی ہمارے پاس آ نہیں سکتا لیکن یہ دو پہاڑ کے بیچ میں جو کھلی زمین ہے بہت لمبا فاصلہ تھا یہ جو کھلی زمین ہے وہاں سے یاجوج ماجوج نام کی قوم ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آتی ہے اور وہ ایسا حملہ کرتے ہیں آ کر کہ ہمارے کھانے پینے کے سامان کو بھی لوٹ کے لے جاتے ہیں ہمارے بچوں کو بھی مارتے ہیں ہمارے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں ہماری سامان کو سونے چاندی کو لوٹ کے لے کے بھاگ جاتے ہیں مفت نفیلر بڑی فسادی بڑی فکین قوم ہے وہ آ کر کے یہ بیچ والی جگہ سے آ کر کے حملہ کرتے ہیں یہ یاجوج ماجوج قوم کے لوگ یہ وہاں کے لوگوں نے حضرت ضلع ان کے سامنے اپنی تکلیف بتلائی پھر کیا کہنے لگے فہل خرجا حضرت ہم محسول یعنی ٹیکس پبلک جو ٹیکسیز گورنمنٹ کو دیتی ہے ہم ٹیکس آپ کو جمع کر کے دیتے ہیں آپ ہمارے ٹیکس کے ذریعے سے ایک بہترین دیوار بنا دو یہ دو پہاڑ کے بیچ میں ایسی دیوار بنا دو کہ یاجوج ماجوج کا آنا بند ہو جاوے اور ان کا فکنا فسادی ختم ہو جاوے ایسی دیوار آپ ہمارے لیے بنا دو یہ وہاں کی پبلک نے درخواست کی اس سے ہم کو حکومت کا ایک ایک طریقہ ادب بھی معلوم ہوا کہ پبلک کے پاس سے جو گورنمنٹ کو ٹیکس پہنچتے ہیں اس ٹیکس کے ذریعے سے گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جنتا کو اپنی پبلک کو راحت کے اور فائدے کے کام کر کے دے دے یہ قرآن کی عسائیت سے حکومتوں کے لیے ایک سبق اور نصیحت ملتی ہے حضرت ذلکرن نے ان کی بات سنی تو حضرت ضلقرن نے جواب میں کیا فرمایا مکنی ربی خیر میرے اللہ نے مجھے مال دیا ہے بہت سے میرے پاس مجھے تمہارے ٹیکس کے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم تمہارے پیسے تمہارے پاس رکھو میں تمہارا مال ٹیکس میں تمہاری رویلٹی لینا نہیں چاہتا ہوں تمہاری تکلیف ہے دیوار بنانے کی ہے وہ کام میں کروں گا کہ دونوں پہاڑ کے بیچ میں دیوار بنا دوں کہ یاجوج ماجوج کے فتنے کا جو ہے سلسلہ ختم ہو جائے بند ہو جائے بس تم ایک کام کر دو کیا کام کرو پالما مکنی فی ربی خیر فائن بکوا ردما تم لیبر وقت کے ذریعے سے میری مدد کرو مزدور مجھے چاہیے میرے پاس آرکیٹیکٹ بھی ہے ہوشیار دیوار کی پلاننگ کرنے والے چونکہ دو پہاڑ کے بیچ میں کتنا فاصلہ تھا میں انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ کو تفصیل سے وہ بتاؤں گا اتنی لمبی دیوار پہاڑ جتنی اونچی دیوار بنانی تو اس کے لیے ماہر آرکیٹیکٹ چاہیے وہ میرے پاس ہے نقشہ پلاننگ بھی میرے پاس ہے لیکن میرے پاس مزدور نہیں چونکہ میں سفر میں آیا ہوا ہوں تو تم مزدور لا کر کے مجھے دو تم سب مزدوری میں لگ جاؤ اور کام کرو ہم دیوار بنا ڈالیں گے پھر کیا کہا دوسری بات آتونی سبر الحدید اسٹیل یعنی لوہا آئن لوکھن کی اینٹیں بنا بنا کے لاؤ میرے پاس لوکھن کے ٹکڑے لاؤ میرے پاس آتونی زبر الحدید لوہا منگوانا شروع کیا حضرت ضلع نے لوہا لوکھن کے بڑے بڑے ٹکڑے اتنے منگوائے یعنی سمجھو لاکھوں ٹن منگوائے ہوں گے اس لیے کہ پہاڑ کتنا اونچا ہوتا ہے پہاڑ کی جتنی چوٹی اونچی ہوتی ہے اتنی اونچی دیوار بنانی تھی اور دو پہاڑ کے بیچ کی جگہ بہت لمبی تھی وہ پوری جگہ دیوار بنا کر کے پیک کرنا تھا اسی لیے اندازہ ایسا ہے کہ ہزار ہاں ہزار ٹن لوہے کی اینٹیں حضرت نے ان کے پاس منگوائی لوگ لاتے گئے دیوار رکھتے گئے اینٹوں کو اب اندازہ لگاؤ کتنے دن لگے ہوں گے دو پہاڑ کے بیچ میں نیچے سے پہاڑ کی اونچائی تک لوہا رکھنا اور وہ بھی پتلا نہیں بہت دور دور تک جاڑائی بھی موٹائی بھی زیادہ رکھنے کی تاکہ کوئی توڑ نہ سکے کئی دن لگ گئے ہوں گے جب پورا لوہا رکھ دیا گیا تو پھر آگے اللہ تعالی فرما دے اب آگ لگاؤ اور آگ لگا کے اس میں ہوا چھوڑو پھونکو اس کو دھوکو اس کو تو لوگوں نے آجو بازو دیوار کے چاروں طرف آگ لگانا شروع کیا بڑی آگ لگی ایسی زبردست آگ لگی کہ زمین سے لے کر پہاڑ کی اونچائی تک یہ جتنا لوہا تھا لوکھن تھا یہ پورا گرم ہو کر کے لال لال لال ہو گیا اتنی زبردست آگ لگائی گئی اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوہا جب گرم ہو کے لال ہوتا ہے تو چپک جاتا ہے ایک دوسرے تو جو لوہے کی اینٹیں رکھی گئی تھی جب وہ اینٹیں رکھنے کے بعد اس کو گرم کیا تو گرم کرنے کی وجہ سے تمام اینٹیں اور لوہے کے ٹکڑے سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چپک کے مل گئے اب جب گرم لال ہو گیا سب آپس میں چپک گئے اندازہ لگاؤ کتنی مضبوط دیوار بنی ہوگی حضرت ذلکرن فرمانے لگے آتونی افرغ علیہ فطرا اب ایک دوسرا کام کرو کہیں دور آگ لگا کر کے گرم گرم تانبا تیار کرو یہ تانبا پیتل ہوتا ہے نا اس کو بھی برتن میں ڈال کر کے گرم کرتے ہیں تو وہ بھی پگھل جاتا ہے اور پگھل کر کے وہ بھی بہنے والا ہو جاتا ہے لکوڈ ہو جاتا ہے تو حضرت ذلکرن نے تانبا اور پیتل گرم کروایا اور گرم گرم کروا کر کے اس کو لکوڈ کروایا یہ سب قرآن کی باتیں سنا رہا ہوں جب لکوڈ ہو گیا تو مفسرین کی عقل حیران ہے اس جگہ کے اوپر وہ یوں کہتے ہیں کہ آج کے سائنٹسٹ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے مشینری ایکسٹرا ایڈوانس اس زمانے میں ہے لگتا ایسا ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی ایکسٹرا ایڈوانس کوئی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے اس لیے کہ کہ جب وہ اونچی اونچی دیوار اور وہ بھی لال لال انگارا ہو گئی اس کے اوپر سے تانبا ڈالنا وہ کیسے انہوں نے ڈالا ہوگا وہ بھی پگھلا ہوا گرم گرم تانبا تو کا کوئی اسپیشل ٹیکنالوجی ان کے پاس رہی ہوگی کہ وہ گرم گرم لال انگار جو دیوار تھی اس دیوار کے اوپر سے تانبا انہوں نے ڈلوایا جو لکوڈ تانبا تھا اور یہ لکوڈ تانبا کیوں ڈلوایا ہم لوگ یہ دیوار بناتے ہیں چاہے کتنی اچھی فنیشنگ کے ساتھ بنا رہے لیکن بعد میں اس پر پلاسٹر کرتے تری ڈالتے تاکہ لیول بھی ہو جائے کوئی چڑھ نہیں سکے چڑھنے جاوے تو پھسل جاوے اور مضبوطی آ جائے لیول بھی ہو جاوے پھسلنی والی بھی ہو جاوے کہ کوئی چڑھ نہ سکے اور مضبوطی بھی ہو جائے بس یہی مقصد حضرت ضلع کرنے کا تھا کہ انہوں نے پلاسٹر کی جگہ پر لکوڈ تانبا ڈلوایا گرم گرم تانبا آتونی افرگ علیہ پترا فمستارو فمس یظہرو اب جو اوپر سے نیچے دیوار کی دونوں طرف میں لکوڈ تانبا پیتل ڈالا ڈالتے گئے ڈالتے گئے ڈالتے گئے پھر دھیمے دھیمے دھیمے سب ٹھنڈا ہو گیا اب جو ٹھنڈا ہو گیا ہوگا اور جم گیا تو اندازہ لگاؤ دیوار کتنی مضبوط ہو گئی ہوگی لوہے کی دیوار گرم کر کے چپکائی اس کے اوپر لکوڈ پیتل ڈال کے اس کو ٹھنڈا کیا اور ایک دم مضبوط دیوار حضرت غلکرن نے تیار کر دی اب جب دیوار تیار ہو گئی تو ایک مومن کی زبان کیسی ہونی چاہیے اور یقین کیسا ہونا چاہیے وہ آگے والی آیت میں دیکھو کیا فرماتے فرمستہ ہرو حضرت دل کہنے لگے اب یاجوج ماجوج دیوار پر چڑھ بھی نہیں سکیں گے اسی لیے کہ پوری سپاٹ دیوار ہے کیسے چڑھیں گی اتنی اونچی دیوار پر اور آگے فرمائے فمس فقا نقبا اور دیوار توڑ کے ہال کر کے بھی نہیں آ سکیں گے سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے ایسی میں نے مضبوط دیوار بنا دی اللہ حضرات مفسرین کو جزائے خیر عطا فرمائے عجیب نقطہ لکھا ہے اہل علم کی خدمت میں پیش ہے فمس میں تا نہیں ہے اور آگے لہو نقبا وہاں تا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ کسی چیز پہ چڑھنا آسان ہوتا ہے اور سوراخ کرنا مشکل ہوتا ہے تو جو آسان چیز وہ نہیں کر سکتے وہاں بغیر تا کے آیا فمستا ہو کم الفاظ میں اور جو مشکل چیز تھی سوراخ کرنے والی وہاں تا کی زیادتی کے ساتھ فمس لہو کا لفظ آیا یہ عجیب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کے قرآن کے اندر علم کا سمندر ہے تو حضرت ذلکرنین فرمانے لگے ابھی آجوج ماجوج دیوار پہ چڑھ بھی نہیں سکیں گے اور دیوار کے اندر سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے پھر کیا فرمایا رحمت یہ دیوار زلکرنین کا کوئی کمال نہیں یہ میرے اللہ کی مہربانی سے تیار ہو گئی یہ ہے ایمان تازہ کرنے والی آدمی کتنا بڑے سے بڑا کوئی منصوبہ پلان بناوے کام کرے لیکن اس کو اپنا کمال نہ سمجھے ہاضا تم مر ربی یہ میرے اللہ کی مہربانی کی بات ہے پھر کیا فرمایا حضرت ضلع کر میں نے دیکھو میں نے دیوار تو مضبوط بنائی ہے اب لوگ پوچھتے ہیں کتنی گارنٹی تو کیا جواب دیا گارنٹی کے بارے میں جا اواد ربی دکا میں کیا گارنٹی دوں جب میرے رب کا وعدے کا وقت آئے گا اللہ اس مضبوط دیوار کو بھی توڑ پھوڑ دیں گے یعنی خدا کا فیصلہ ہوگا دیوار ٹوٹ جائے گی اور جب تک اللہ بچانا چاہیں گے اللہ بچا کر کے دنیا میں کوئی انسان کسی چیز کی مضبوط گارنٹی دے سکتا نہیں ہے یہ سب اللہ کے قبضے قدرت کی بات ہے جو حضرت ذلکرن کے اس واقعے سے ہم کو سیکھنے کو ملی یہ دیوار بنا دی حضرت ذلکرن نے اور وہاں کی پبلک کو اطمینان دلا دیا کہ اب یاجوج ماجوج کا راستہ بند ہو گیا اور اب وہ تمہارے اوپر ایٹیک اور حملہ کر سکیں گے اب تم سلامتی کے ساتھ رہو وقان وعد اور بے حق اب قرآن کی تھوڑی باتیں ہم آگے والی مجلس کے لیے باقی رکھتے ہیں بیچ میں اب میں یاجوج ماجوج کا تھوڑا تعارف کرا یہ یاجوج ماجوج ہے کون سی قوم کے لوگ تو پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ انسانوں ہی کی اولاد ہے انسان میں سے ہی ہے تھوڑا سا دنیا کا اتہاس سمجھو تو یاجوج ماجوج کی نسل بھی سمجھ میں آئے گی یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا بہت بڑا سیلاب آیا اور پوری دنیا کی انسانوں کو اللہ نے ڈوبو کر کے ختم کر دیا تھا صرف اسی براسی آدمی جو کشتی میں بیٹھے تھے وہ اللہ نے زندہ بچائے تھے باقی پوری دنیا میں انسان ختم ہو گئے تھے کوئی نہیں بچا چونکہ نو علیہ السلام کی دعا میں ہی تھا رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا اللہ زمین پر کسی نافرمان کا چھوٹا بڑا مکان باقی نہیں رہنا چاہیے سب کو اللہ ختم کر دیجیے سب مر گئے صرف جو لوگ کشتی میں بیٹھے تھے وہ زندہ رہے اب یہ کشتی چھ مہینے تک پانی میں رہے اور چھ مہینے کے بعد پیلسٹائن میں ایک پہاڑ ہے جودی نام کا اس جودی پہاڑ پر جا کر نو علیہ السلام کی کشتی رک گئی اور نو علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر کشتی سے اتر کے دنیا میں آئے اور نئی دنیا چالو ہوئی پھر سے نئی دنیا آدم علیہ السلام سے لے کر نو علیہ السلام تک ایک دنیا ختم ہو گئی طوفان کے اندر اب نئی دنیا چالو ہوئی حضرت نو علیہ السلام کے زمانے سے اب جو بیاسی آدمی تقریباً کشتی میں تھے ان میں سے بھی کسی کی اولاد نہیں چلی کسی کی اولاد نہیں چلی خدا کی دے گا سب لوگ بغیر اولاد کے ہی مر مرا کے ختم ہوئے اگر دنیا میں بعد میں اولاد چلی تو حضرت نو علیہ السلام کی ہی اولاد چلی اس وقت دنیا کے تمام انسان حضرت نو علیہ السلام کی اولاد ہے سب کے سب انسان اب نو علیہ السلام کے چار بیٹوں کے نام مشہور ہے ایک بیٹے کا نام تھا سام دوسرے کا نام تھا ہام تیسرے کا نام تھا یافس چوتھے کا نام تھا کنعان کنعان تو ایمان نہیں لایا وہ پانی میں ڈوب گیا تھا سام ہام یافس تین بیٹے کشتی میں تھے جتنے عرب لوگ ہیں وہ نو علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد ہے اور جتنے بھی حبشی اور دوسرے لوگ ہیں وہ سب حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے حام کی اولاد ہے اور یاجوج ماجوج جو ہے وہ حضرت نو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہے یہ ہو گیا ان کا خاندانی رشتہ کہ نو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے جو تھے یافس ان یافس کی اولاد وہ ہیں یاجوج ماجوج اور ایک بات جو حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے انہوں نے بہت پتے کی بات لکھی اپنی تحقیق سے کہ دیکھو یہ یاجوج ماجوج انسان کی جو نسل چلتی ہے اس میں دو ہوتے ایک مرد ایک عورت اس سے اولاد بنتی ہے تو کا یاجوج ماجوج کا باپ کی طرف سے خاندان تو انسانوں میں ہے یعنی حضرت علیہ السلام کے بیٹے سے لیکن ماں کی طرف سے ان کا خاندان انسانوں سے ملتا نہیں ہے اور اس دنیا میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک طرف مرد ہو دوسری طرف عورت جنات میں سے ہو یا شیطان کی اولاد میں سے ہو ایسا ہوا ہے دنیا میں ایسے واقعات ہوئے ہیں چنانچہ علامہ عثمان لکھتے ہیں کہ یہی یاجوج باجوج کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ ان کے ابا تو نو علیہ السلام کے بیٹے یعنی انسان اور ان کی ماں کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنات وغیرہ کی نسل میں سے ہے تو ہمارے ساتھ ان کا رشتہ باپ کی طرف کا ہے اور ماں کی طرف سے ان کا رشتہ ملتا ہے جناتوں اور ایسا ہی قصہ ایک اور رانی کا بھی ہے قرآن مجید میں بلکیس ملک سبا سبا کی جو رانی تھی جس کا قصہ اللہ نے قرآن میں بیان کان علی سب انس کا آیا وہ سبا کی جو رانی تھی اس کا قصہ بھی کچھ ایسا ہی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا باپ جو تھا وہ انسان تھا اور اس کی ماں جو تھی وہ جنات کی بیٹی تھی جس بل کی اس کا قصہ قرآن کے اندر موجود ہے وہ تو ایسا دنیا میں ہوا ہے بلکہ علامہ عثمانی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ مجھے تو دجال کے بارے میں بھی یہی لگتا ہے کہ دجال کا باپ انسان کی نسل میں سے ہے اور اس کی ماں یہ جنات کی نسل میں سے ہے شیطان کی نسل میں سے دجال کے بارے میں بھی حضرت نے یہی لکھا ہے تو یاجوج ماجوج باپ کی طرف سے انسانوں میں سے اور ماں کی طرف سے جنات شیاتی وغیرہ میں سے ان کی نسل ہے یہ یاجوج ماجوج جی کی جو قوم ہے ان کی تعداد کتنی اس کا اندازہ لگانے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں عجیب و غریب حدیث ان کی تعداد کے بارے میں یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ آپ اپنی اولاد میں سے جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے حضرت آدم کو اللہ فرمائیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے اے میرے رب کون یعنی کتنے لوگوں کو میں جہنم میں جانے کے لیے اٹھاؤں تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم میں جانے کے لیے اور ایک جنت میں جانے کے لیے یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے ہر ہزار انسانوں میں سے نو سو ننانوے جہنم میں جانے کے لیے اور ایک جنت میں جانے کے واسطے صحابہ کے رام نے جب حضور کی نورانی زبان سے یہ حدیث سنی سب صحابہ گھبرا گئے اور صحابہ پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول وہ ہزار میں سے ایک جنتی کون ہوگا ہزار میں سے نو سو ننانوے جب جہنم میں جائیں گے تو وہ ایک جنتی کون خوش نصیب ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی غم نہ کرو حضور نے فرمایا غم نہ کرو اور آگے ارشاد فرمایا کہ وہ جو نو سو ننانوے جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا تو اس میں سے نو سو ننانوے میں سے تم میں سے یعنی ہم انسانوں میں سے ہم انسانوں میں سے ایک اور یاجوج اور ماجوج میں سے باقی سب لوگ ہوں گے گویا کہ نو سو ننانوے میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ایک ہی انسان میں سے جہنم میں جائے گا باقی تقریباً نو سو اٹھانوے یاجوج ماجوج میں سے جہنم میں جائیں گے اب اندازہ لگا رہا ہوں ان کی تعداد کا کہ ان کی تعداد انسانوں سے کتنی گنا زیادہ ہوگی کتنا گنا ان کی تعداد بڑی ہے کہ ایک انسان جنتی اور باقی تقریباً نو سو اٹھانوے کے قریب جہنم میں جانے والے یاجوج ماجوج تو ان کی تعداد کتنی بڑی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس اسی حدیث میں ایک اور حدیث میں آیا کہ تمام انسانوں کے اگر دس حصے کرے تو نو یاجوج ماجوج اور ایک انسان اتنی بڑی تعداد یاجوج ماجوج کی حدیث میں آئی ہے اور اسی کے اندر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس وقت پر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جہنم میں جانے والوں کو اٹھاؤ بس یہ وقت ہوگا کہ انسانوں کو ایسا ٹینشن ہوگا کہ بچے بھی اس وقت بوڑھے ہو جائیں گے کہ کہیں آدم علیہ السلام ہم کو تو کھڑا نہیں کر دے کہ چل تو جا جہنم میں بس اسی سوچ میں بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے اور حاملہ عورتوں کے پیٹ گریں گے اور بچے ان کے نکل جائیں گے ایسا خطرناک زمانہ ہوگا ایک اور حدیث میں آیا کہ یاجوج ماجوج یہ دونوں ایسی امتیں ہیں کہ جہاں کہیں جائیں گے یہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ اس امت کو بڑھا دیں گے اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے امام قرطبی نے نقل کیا ہے ان کے بائیس خاندان میں بائیس خاندان اس میں سے اکیس خاندان وہ دیوار کے پیچھے ہیں اور ایک خاندان اس دنیا کے اندر بچا ہوا رہ گیا ہے وہ کون وہ انشاءاللہ شاء آئندہ مجلس میں اس کی تحقیق میں آپ کو سنا گا ایک روایتوں کا خلاصہ یہ ہے روایتوں کا کہ جس وقت کے اوپر حضرت امام اب ان کا زمانہ کب دنیا میں یہ کب آئیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں چالیس سال زندہ رہیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں چالیس سال زندہ رہیں گے دونوں چالیس چالیس سال دنیا میں زندہ رہیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آخری زمانہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا شروع زمانہ یعنی پانچ سات سال دنیا میں ایسے ہوں گے کہ جب دنیا میں حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے امام مہدی بھی ہوں گے دونوں اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے دنیا میں جمع ہو جائیں گے پانچ سات سال اس دنیا میں ایسے آئیں گے کہ حضرت عیسیٰ بھی ہے حضرت امام مہدی بھی ہے لیکن وہ امام مہدی کے آخری دن ہوں گے اور حضرت عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے شروع دن ہوں گے اور اس میں دنیا میں دو بڑے فتنے ایک دجال اور دجال کے قتل کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ شروع ہوگا پہلے دجال مار دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے یاجوج ماجوج کا کتنا دنیا والوں کے سامنے آئے گا آگے ذل نے یہ جو دیوار بنائی اس دیوار کے بارے میں اس امت کے ایک صحابی نے وہ دیوار دیکھی ہے ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا حضور میں نے وہ یاجوج ماجوج والی دیوار دیکھی ہے صحابی نے حضور کو بتلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کیسی ہے وہ دیوار تو انہوں نے کہا دھاری دار چادر جیسی دھاری دار چادر کا میننگ جو لائننگ ہوتی ہے چادر میں لائنیں بنی ہوتی ہے ایسی لائننگ والی وہ دیوار ہے اس میں لال اور کالے رنگ کی لائنیں ہیں ایسی لائنوں والی وہ دیوار میں نے دیکھی ہے جب اس صحابی نے عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ارشاد فرمایا ٹھیک بات کہتے ہو تم نے صحیح جواب دیا ذلکرنین کی جو دیوار ہے وہ بالکل ایسی ہے گویا کہ اس امت کے ایک صحابی کا اس ذلکرنین کی دیوار کا دیکھنا ثابت ہے اور عجیب بات یہ ایسی کھانے پینے والی قوم ہوگی کہ پوری دنیا میں جتنا کھانا اور پینا ہے وہ سب یہ لوگ کھا جائیں گے کچھ نہیں بچائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ ایسا کھا پی جائیں گے کہ جس وقت کے اوپر یہ قوم دنیا کے اندر آئے گی تو ایک ایک بہت بڑا تالاب ہے بحیر قبریہ جس کا ذکر میں نے دجال والے واقعے میں کیا تھا آپ کے سامنے یہ اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے شام سیریا کی بارڈر پر ہے پیلسٹائن سے پیلسٹائن کا ایک حصہ ہے یہ بہت بڑا ایک تالاب ہے تبریہ جس کا حدیث میں تذکرہ آیا ہے امام تبرانی جو حدیث کے مشہور امام ہیں وہ وہیں کے رہنے والے ہیں تو حدیث میں آتا ہے بہت بڑا تالاب ہے وہ سمندر جیسا لگتا ہے میں نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے الحمدللہ اس کو تو کہا یہ یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو ان کی لمبی لائن آئے گی لاکھوں کی تعداد میں یہ نکل کے آئیں گے تو جو ان کا پہلا طبقہ آئے گا وہ اس کا پانی پینا شروع کرے گا اور پورا پانی وہ چاٹ کے پی کے ختم کر ڈالیں گے پھر جو ان کے پیچھے لوگ آئیں گے ان کو پیاس لگی ہوگی تو وہ نیچے کیچڑ ہوتا ہے وہ چاٹنا اور چوسنا چالو کریں گے اور اس کیچڑ کو ایسے چوسیں گے کہ پورے تالاب کی مٹی کو سکھا ڈالیں گے یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کے اخیری لوگ آئیں گے تو وہ اس مٹی کو دیکھیں گے تو کہیں گے کبھی یہاں پانی تھا ایسی سوکھی کر ڈالیں گے ایسی کھانے پینے والی قوم ہوگی یہ حدیث میں موجود ہے اور اس دیکھو کوئی بھی چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے تو مہنگی ہو جاتی ہے وہ اتنا کھائیں گے پیئیں گے کہ دنیا میں کھانے پینے کا سامان اتنا مہنگا ہو جائے گا کہ بیل گائے کی مونڈی اگر تم کسی دکان پر لینے جاؤ گے تو سونے کے سو سکے دینے پڑیں گے تب ایک بیل کی مونڈی ملے گی یہ حدیث میں موجود ہے سو دینار اور دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں کہ ایک بیل کی مونڈی سو سونے کے سکے کے اندر خریدنی پڑے گی کتنی کھانے پینے والی یہ قوم ہے پوری دنیا میں کھانے پینے کا سامان یہ لوگ ختم کر دیں گے اب چند سوالات ایک کہ یہ دیوار اس وقت دنیا میں کہاں ہے دوسرا وہ دیوار کس پوزیشن میں ہے اور یاجوج ماجوج اس کے پیچھے کہاں کس طرح چھپے ہوئے اور ان کا آخری حملہ دنیا کے اندر کس وقت کس زمانے میں ہوگا اور وہ کیسے دنیا میں فساد مچائیں یہ انشاءاللہ شاء کی روشنی کے اندر آئندہ مجلس میں پوری تفصیل آپ کے سامنے ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں ہر طرح کے فتن اور شرور سے ہم سب کو سلامت رکھیں اور ایمان کی سلامتی اور آفیت والی زندگی ہمیں نصیب فرمائیں الحمد للہ رب العالمین سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأقوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اولا ہماری مغفرت فرما دیجیے اولا آج تک کی زندگی جیسی گزر گئی رب کریم اب فضل کر دیجیے نفس اور شیطان کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما زندگی کا ہر کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ دجال اور دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما یاجوج ماجوج کے فتنوں سے حفاظت فرما قیامت سے پہلے جو فتن ہیں ان فتن کی خطرناکیوں سے برائیوں سے شر سے ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما اس فتنے کے دور میں قرآن حدیث اور آپ کے نیک بندوں کے صحیح راستے پر ہم سب کو قائم فرما اے اللہ ہماری اولاد اور نسلوں کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرماؤ حلال برکت والے روزی عطا فرماؤ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ محبوسین کو رہائی عطا فرماؤ جو جس مصیبت میں ہے اس کو نجات عطا فرماؤ اے اللہ جو اجاڑ دیے گئے اجڑے ہوئے ہیں بے سہارا ہے اے اللہ ان کی نصرت اور مدد فرماؤ اے اللہ ہر میں کی حفاظت فرماؤ ہمارے ملک میں قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کو ترقیات کے ساتھ ہر نو کی ترقیات کے ساتھ عافیت اور سلامتی کے ساتھ قیامت تک باقی فرماؤ جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس کو ناکام کر دی ہے سازش کرنے والوں کو بھی ایمان عطا فرمانی ہمارے ملک میں امن و امان کا ماحول قائم فرما تمام مدارس کی مساجد کی مکاتب کی خانقاہوں کی جماعتوں کی مراکز کی دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اور آپ کے یہاں صحیح سمجھے جاتے ہیں ان کی حفاظت اور نصرت فرما اے اللہ دیندار طبقے میں اہل دین طبقے میں اہل حق طبقے میں جو آپسی اختلاف انتشار فتنے ہیں اپنے کرم اور فضل سے ختم فرما دیے آپس میں ایک دوسرے کا اکرام احترام اور اکرام مسلم کامل طور پر عطا فرماؤ اے اللہ مسجدوں کا ادب احترام عطا فرماؤ بے حرمتی سے حفاظت کر رہا اللہ امت پر رحم کر دیجیے انسانیت پر رحم کر لیجیے تمام انسانوں اور جناتوں کو ایمان عطا فرما دیجیے ہمیں آپ کی محبت عطا فرما آپ کی معرفت عطا فرما آپ کا پیار عطا فرما ہماری عمروں میں برکت عطا فرما زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما ہماری جائز حاجات اور مرادوں کو پورا فرما سلامتی عزت عطا فرما اے اللہ ہم سب سے اور ہماری اولاد اور نسلوں سے دنیا آخرت میں آپ راضی ہو جائے مولا جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان پر اس نے خاتمہ موت کی سکرات سے قبر کے عذاب سے محشر کی سے جہنم کی آگ سے پل سرات پر کٹنے اور پھسلنے سے دنیا اور آخرت میں آپ کے غذب اور غصے سے ہماری ہماری نسلوں کی حفاظت پر اللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے کوثر کا پانی نصیب فرما آپ کے بہت سے بندے اور بندیوں نے مختلف مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا تمام کے جائز مقاصد پورے فرماؤ پریشانیوں کو دور فرماؤ مرحومین کی مغفرت فرماؤ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شرور سے پنا چاہیے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ تیرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ کی یہ مبارک مجلسوں کو اپنے کرم سے قبول کر احادیث کے انوار اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما اے اللہ تیرے جو بندے اور بندیاں محض تیرے پیارے نبی کی حدیثوں کی نسبت سے پہنچتے ہیں اے اللہ ان کی حاضری کو اور آمد کو بھی قبول کر اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول کر لیجیے آمین آمین آمین یا رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ